میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں میں اپنے سارے آپ لوگ بھی ساتھ مل کے پڑھ لیجئے تو مزہ آ رہا ہے میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں اڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جو اڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں